سورت النور اب یہاں چودہ وہ جو صورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ راج کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے جس کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی صورت نہیں ہے کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے لیکن یہ کہ اب ان چودہ صورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد صورت مدنی ہے اور یہ صورت النور ہے یہ سن چھ کے آس پاس نادل ہوئی ہے سن چھ ہجری اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبین کا لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوہ مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے متاثر ہو گئے تھے اور یہ کافی یوں سمجھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت منظر نہا و فرد نہ رہا وزلنا صحاف تگٹ کرو یہ سورت ہے یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے اس انداز میں اس کا آغاز اور سورت ان نکیرا کو اگر تفہیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر فرض کیا ہے تم پر وہ اللہ پیہا آیات ان ناطن اس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہے تاکہ تم یاد رکھو تاکہ تم نصیحت اخذ کرو اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو آٹھ مکھی صورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا وہ ہے سورہ احزاب ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے دونوں نو نو رکوعوں پر مشتمل ہے اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو نو رکو چونسٹھ آیات میں ہے وہاں نو رکوع تہتر آیات میں ہے وہ پہلے نازل ہوئی وہ سن پانچ میں نازل ہوئی یہ سن چھ میں نازل ہوئی لیکن دونوں میں آیت نمبر پینتیس سورہ احزاب کی بھی سورہ گور کی بھی نہایت اہم ہے ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں ازانیت تو ازدانی فرید اللہ واحد تجلدہ جنا کرنے والی عورت ہو خزنا کرنے والا مرد ہو ہر ایک کو ان میں سے سو سو کوڑے مارے جائیں بلاف کم بہما فتم فی دین اللہ اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے نہ تمہیں روک لے پکڑ لے لا تاخذ تم بہما ان کے ساتھ نرمی اور اور ان کے ساتھ شفقت دین اللہ اللہ کے دین میں یہ اللہ کا دین ہے اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کی حد ہے اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی کسی کے ساتھ تمہارا تعلق تمہاری دل کی نرمی تمہاری شفقت یہ کہیں آڑے نہ آ جائے ان کن تم تم نون اب اللہ یوم آخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ غیر شادی شدہ اس کے لیے سو کوڑے یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور شریعت اسلامی کا کیونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی ہے قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے مستقل سورس ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں شریعت موسمی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے ان میں سے یہ دو حکم جو ہے بہت اہم ہے ایک قتل مرتب کا حکم ہے اور دوسرے رانی یعنی اور ذہیا شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم عذاب طائفت من المومنین اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو سزا دی جا رہی ہو تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے یعنی یہ پبلک میں ہو اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا تعزیرات کا حدود کا وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہوئی اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے لوگوں کو پتا چلا کہ کے گیا ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے ازانی لائن کے اللہ زانی گانی اور بشرے کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرقہ سے یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرق سے زانیہ تو لاجن کے ہو اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرق ذالک علی المومنین اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ وہ یرمون المحسنات یرمول المحصنت یاتو اربات شہدا اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے ان قید میں ہوں چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے نہیں تو یہ کہ اگر خیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں آزاد خاندان سے ہیں اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے جنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے لم جاتو بے ہر بات شہدا چار شہید نہ لا سکے فج دے دوں تو پھر اب ان کو کوڑے مارو سمانی نہ جلدا اسی کوڑے اسی نبے ولا تقبل الحم شہادت نہ بدا اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو وہ احم الفاطون اور یقیناً یہی لوگ فاسق و نافرمان ہیں یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے اگر وہ چار چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا لہذا اس جرم کی سزا اسی کوڑے کتنے قریب چلا گیا ہے اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرق کیجئے کسی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو ورنہ یہ کہ خام کا برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جب ممکن نہیں ہے اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے اللہ نظیم میں قابو سوائے ان کے جو توبہ کر لیں بعد ظالب اس کے بعد واپس و اصلاح کر لیں یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی جنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے وہ قابل اعتماد ہیں تو یہ جو معاملہ ہے اس میں سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی فعم اللہ غفور الرحیم تو اللہ غفور الرحیم ہے ولدین یرمون ازواج ولم یق الحم شہدا اللہ انخوس ہو اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے بہرحال ہے کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اسی درے لگتے اس کو کس نے الزام لگایا ہے چاہے کشمدید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن تین گنا اور نہیں لا سکتا تین گواہ نہیں لا سکتا ہے تو برے لگیں گے اصلی لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لیان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نزین یمونہ اگوا ہوں جو الزام لگائیں دلا کا اپنی بیویوں پر ولم یق الحم شہدا اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو اللہ ان ہوں سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے شہادت و عہد ہند اربا و شہادات بلّہ تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی ان نحول کہ وہ سچا ہے ہلکی آپ بیان کریں بل خام اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ اللہ لعنت اللہ ان کا نگن القاظرین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لاگت ہو اللہ اللہ علیہ انکار اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی نیوی اس کو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے اربا شاہجات بلّہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی انہ میرا شوہر جو بالکل الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے اول خان سکا اور پانچویں بات وہ یہ کہے ان کا نمن صادقین کہ اگر میرا یہ شوہر اس نظام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حق جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر نظام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لالت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسمیں کھاتی چار نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب چل جائے گا دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی ولاؤ فضل اللہ علیہ و رحمۃ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی وہ اللہ تمام الرحیم تو گویا کہ یہاں پہ محضوف ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے اس کے لیے تبدیل ہے اللہ اللہ الحکیم تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے ان جاؤ جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تحمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے تم ہی میں سے لا تحسبوه شر ہو شبر اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بل ہوا خیر الرقوم بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سمن میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ لازم ہو رہے ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا ایک ذریعہ بن گیا واقعہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن چھ کا ہے یہ واقعہ ہندی کا تشریف دے گئے تھے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک حودج میں علیحدہ ہوتی تھی جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے ہم مال کو اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور جہاں پر پڑا ہوا وہ اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی وہاں کو دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا اس مہار کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں اتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتری تھی انہیں اندازہ نہیں یہ ہوا کہ اس حوضے میں اس وقت حکوم المومن موجود نہیں ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا اب یہ آئی واپس اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا ہے ہکا بکا کیا کریں تنہا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس ہالج کے اندر جو ہے عمر مومنی سے نکاح موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا نیند آویش ہو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی لچلی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین اور نہ وہ المومنین لہذا پہچانتے تھے تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا عمر المومنین کا تو انہوں نے کہا انا للہ راجعون یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی ہاتھ کھل گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ ڈیٹیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن ابئی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی سے بچ کر نہیں آئی ہے مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیحدہ رہے ہیں تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی گندگی سوچ تھی ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے تو یہ ہے واقعہ اس کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفا دفع ہو گیا عصبۃ ندی نے جاؤ شر لكم بل ہوا خیر القم یہ امرئ رہی ما اكتسب من کے اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے حصے میں بند ہو جائے گا تولى كبره ہوا جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا یہ ہے عبداللہ ابن ابئی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا ولدی کی منہ لہو عذاب العظیم اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لولا اس سمے تم ہو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا زن المومن المومنات المومنات میں انت سے ہی تو مومن مرد المومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے یہ گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا وہ کالو ہاتھا اس خود مبین اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے لولا جاؤ والے ہی بے شہدا کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی بھی شہد آئے اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت ہے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی سورہ نساء سن چار میں آ چکی ہے وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فضلم بھی شہد آئے اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکے فولا اللہ حم القاظمون تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں ولا فض اللہ علیہ و ہوں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شام نے حال سے دنیا والا آخرہ دنیا میں اور آخرت میں بھی نمس سکوں فیما آپس تم تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے عذاب العظیم بہت بڑا عذاب اس طرح قوم ہوں بے الصنت کو یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اس طرح قوم ہوں بے الصنت کو جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی وہ تقولون بے افواہ کم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے ماد ایسا رکھوں گی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی کوئی سورسز نہیں تھی بتا سبون نہ ہے اور تم اسے سمجھ گئے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے معمولی سی بات ہے وہ ہوا اللہ عظیم جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی پر بھی کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے خدا یہ کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی علیہ وسلم اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی ولاؤ لائی سمے تمہیں تک بے حا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحان کا اللہ تو پاک ہے بہتان عظیم یقیناً یہ بہت بڑا بہتان تھا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کے کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کی حرکت کرو ابدن کبھی بھی ان کن تم مومن اگر تم ہو وغیرہ اللہ الکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے اللہ علیم الحکیم اللہ علیم الحکیم ہے ان الزین نزین یوح انتشی الفااہشہ تو پھر نذینہ آمن عذاب العلیم بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے اپنے اخبار بیچنے کے لیے اس کی اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کسی شے کا اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ لوگ کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا ٹکا ہو گیا یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں غلط ہے تب بھی لیکن ایک بات ہے اس کا چرچا ہو گیا پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے مدر پہلو زیادہ ہے اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کے اوپر زبان بولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے ان اندینکون تو الفالت ندین عامن الحم علیم العلیم الفلہ دنیا آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عالم بلعلوم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بلا اللہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے یہ محضوف ہے وہ ان اللہ رعف الرحیم تو اللہ بہت رعوف ہے اور رحیم ہے یار یو ندی نام اللہ کا طبی خطوات شیطان اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ممن مط خطوات شیطان جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا فائن نہ ہو یا مرو فاشا منکر تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا بری بات کا ولولا فضل اللہ علیہ و رحمت اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال ما زکا منکم من احد ابدا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیل ہو جاتا ہے اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا وہ اس کو مہرت دیتا ہے اصلاح کرے ولا فضل اللہ علیہ تم رحمت ہو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت بن کم دن تم انتہا دن میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا ولاکن اللہ یوکی من یشاء بلکہ یہ تو اللہ تعالی ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ سمیع علیم اللہ سمیع علیم ہے ولا ياتل اول الفضل منكم والسعه ان يطوع اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله اس آیت کی نشان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطفیٰ یہ حضرت مصطفیٰ جو غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے لیکن یہ مستح بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تحمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصباح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آ ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے ولا یا ار الفضل منکم اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دولت میں بھی فضیلت دی ہے وہ ہے اور جنہیں کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے ان یو تو قربا کہ وہ کوئی سلا رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو مہاجرین اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یہ قسم نہ کھائیں ول یافو ول یسفہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور بزورت سے کام لیں اللہ تحبون یسر اللہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا حاصل ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے اللہ یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ نقل کیے گئے بلا یا ربنا نحبو کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور دیکھی اس سلسلے کو جاری کر دیا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے ان اندین یرمون المحسناتی غافلات مومنات یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے لوئنو نو دنیا ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تحبت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ولہم عذاب العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم تشہد علیہ السلط و جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے تشہد تشدد اللہ کو نوٹ کر لیجیے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے السنتوں ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وہ ایدیم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وہ ارجن اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بیمار کانو یا عملون اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پرور دگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا یہ پاؤں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے پرور دگار ہم اس کے تابع تھے اس کے حکم کے مطابق کر رہے تھے یہ بدمخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا یوم اللہ دین الحق اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جزا و صدا کے دن کا مالک بدلے کا دن وہ یاد امون اللہ الحق المبین اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا الخبی سات الخبی سین سن الخبی سات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات و طیبات الطیبین و طیبون الطیبات طیبات اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہے اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہے علائے تبرعن اما یق یہ لوگ بڑی ہے ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں لہو مغفرت و رزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے کہ اتنی اخلاقی حص معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرقہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرق کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو جنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام ایک حص ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں زمین ہو کر رہ جائیں یا ندی امن لا بیوت گم حتہ کستا اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں یہ سورہ دور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی سائی میں ولا تقرب الزنا الز القانش سبیلا اس زنا کا سبز باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں قریب مت جاؤ زنا کے یعنی زنا کو اریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بڑا بہت بڑا آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات مثلا پردہ ہے شکل ہے لباس کے احکام دیے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک اقام دیے گئے اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد کے ہے اب اسی جو ہے مثلاً گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شوہر ہے اس کی بیوی ہے اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اے ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ کستا سو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو و اعلیٰ اللہ اور عید لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے لالکم خیر القم لالکم تبک کرون یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پم احد فلا پن کھولوں اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتہ یو ذرا لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تو اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے وہی قیلا رقوم اور اگر کہا جائے تو اسے چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں پڑھ لیے ہوں تو لوٹ جاؤ اب دیکھیے یہ آداب ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم دیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے یہ نہیں اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اسی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے وہ اپنے کس کام میں ہے کس مشغولیت میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ اس کو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے گیہوں تمہیں ہوں پھٹ جے تو لوٹ جاؤ ہوا اس کا لقم یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے پاک پاک بازی کا معاملہ اللہ کا علی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے نئی غیر مسکون اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں ریزیڈینشل نہیں ہے اب گوڈاؤنز ہیں اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے پھر بتاؤں لگو اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی اللہ عالم و ماں تک تمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں تو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے کل مومنین یا مزہ دن اب سارے پہلے ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں وہ فروغوں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں کا لہم یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ بہتر ہے ان اللہ قبیر یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں وہ کل افسارا اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وہ یقن فروجہ وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے محدود رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وہ لائبین زینت اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں اللہ ما ظاہر بنہ سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے بڑی لب النا بے خوم و اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھیوں کے بکل مار دیا کریں بے خوم و رہنا راجیو جو یہ خوم و رہنا جمع ہے خیمار کی خیمار کہتے اوڑھنے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھے تو یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر وہ کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جبکہ گھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معیم ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے دوشالہ اوڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے الکبر و ردائی تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر گھسیٹتے تھے گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرے اپنے گریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکر اس کی اوڑھنی کا ہو ولادین ہننا اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا ولادین زینت ہننا اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو نہیں کی ہے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر داخل ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہے یہ لوگ کون لوگ مستثنا ہے اللہ بہولت ہند ان کے شوہر نمبر ایک او آبائے ہننا یا ان کے باپ اور باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے او آبائے بولت ہننا یا ان کے شوہروں کے باپ او ابنائے ہننا یا ان کے اپنے بیٹے او ابنائے بولت ہننا یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہے وہ نامحرم نہیں ہے اور اخوان ہننا یا ان کے اپنے بھائی اور بنی اخوان ہننا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخوات ہننا یعنی یہ بھتیجے ہو گئے او بنی اخوات ہننا یا ان کے بھانجے او نسائے ہننا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں نسائے ہننا او ماں ملک تیمان ہننا یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونیاں ہیں اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونیاں مراد ہیں اب تابعین غیر تھے یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہیں بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے وہ بھی کام کر رہی ہے بچپن سے وہیں پلے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقع تن پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچے ابھی تابعین غیر غیرغل علم باتیں یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے میرا رجال مردوں میں سے ابھی تفری لطین لم یا ضرور اڈا النساء یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو وقفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں بلا یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی یہ ہے محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے برقع بھی اوڑا ہوا ہے لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاء اللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو وہ تو ظاہر ہو جائے گا جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا اس اعتبار سے اب انہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے یہ بالکل غلط ہے چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین آزا کے اور نہیں کھول سکتی اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر ٹخنوں سے نیچے یہ جو تین آزا ہے یہ وہ ہے کہ جو عورت کھلے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے سی وائج منزینت ہند نہ اور نہ یہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پانا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں لو لما مایوفین ہند نہ تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں وطوب اللہ جمی ائی المن اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو لال تفلحون تف تاکہ تم فلاح پاؤ وان کہ دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو بس صالحین ہی عبادت کو یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا یا بہت ہی سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے حالانکہ یہاں حکم ہے ان کے ہُن ایاما من تم بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو وہ صالحین امن عباد کم و امائے کم اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو ایک کی قریض ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے اب ظاہر بات ہے وہ قریض جو ہے اپنے آقا کے اب اس کے ساتھ وہ تمتو نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی قریض کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ بس صالحین امن لباج ہوں ومارکوں ان یقوم اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے یوں اللہ من فضلہ تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے واللہ واسع علیم اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا کشائش والا کشادگی والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کیا پتہ کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے بلدست اللہ یہ دونوں نکاح اور جو لوگ نے کہا کہ قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں شادی کر ہی نہ سکتے ہوں کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں نہ کوئی نان نفتے کا سامان ہو نہ کوئی مہر دے سکے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے پوری طریقے سے اپنے جنسی جذبے کو کنٹرول کرے اللہ یہ دونوں نکاح اللہ من ہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے الکتاب کو فکاتل ہوں اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ جنم دے دوں گا اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجیے تو یہ معاہدہ ہو گیا اب وہ آزاد ہو گیا لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کر دے اب وہ کمائے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے یہ مکاتبت تھی تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہے مما ملک کا پیمانوں ہوں تو یہ مکاتبت کر لیا کرو قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجن سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے فقات ان علم تم فیم خیر اگر تم دیکھ رہے ان کے اندر کہ خیر ہے بھلائی ہے واقع یہ شرط اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے وہ آتو ہوں مال اللہ لذیذ آتا ہوں پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مقاصمت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے ولاح تو کوئی ہوں بگا اور دیکھو اپنی مانگیوں کو چھوکریوں کو یہ جو وہاں پہ مانگیاں خریدیں ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو ان عرب یا تحسن اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں وہ کسی قلعے میں رہیں اور ان سے کیونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے جیسے سورج نساء میں آیا تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی جو سوتے مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی ہے تو وہ اپنی ولولیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے تو فرمایا یہ بہت غلط ہے تب تک وہ عرض الحیات دنیا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان ومن بن یوکرے ہن فی اللہ بمباد بعد نہ غفور الرحیم اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور رحیم ہوگا تم پر وبال آئے گا جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے زیرن تیار نہیں ہے تو بارہ اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات وہ مسلم من قبل اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے یہ ساری گندگیاں معاشرت کی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھی ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے وہ معذت للمتقین اور اہل تقوا کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے قبضات کو معذت الرب نے و شفاء المافی صدور اب یہ پانچواں رکو آ رہا ہے اور یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے اور یہ آیت نمبر پینتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس سورہ مبارکہ کے لیے آیت نمبر پینتیس اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر پینتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کبشکات جیسے ایک تاک ہے فیحا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباح فی زجاجہ وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے ارجا جا تو کانگاہ کو وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو یوں کا تو میں اس اس دیے میں میں چراغ جلایا جا رہا ہے تیل مبارک کا زیتون کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا لا شرقیت ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تماز و دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو گاؤں زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے یہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یقاد وہ گئے تو ہاں یوگی اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے ولا لم تم سب سنار چاہے اسے ابھی آگ میں چھو آ ہی نہ ہو نور اللہ نور جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نور اللہ نور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے یا نور ہی میشا اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے وید ریب اللہ المسال الناس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے وہ اللہ بک الشعین علیم اور اللہ ہر چیز کا کما حق ہو علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفت خدا بندی موجود ہے البتہ اس پر کچھ پردے آ گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے کچھ جلاب پڑ گئے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیات الہیہ جو ہیں آیات قرآنیہ وہ اندر کے جو ڈارمنٹ اس کی کانشیسنیس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹ کر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے اس بتی کا پھر آگ لگاتے تھے تو تو چل رہا ہے تیل لیکن بواسطہ ہے بتی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرول جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے اور پیٹرول گویا کے بیتاب ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم اس لیے اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب تھا کہ ذرا قریب بھی اگر ریاست لائی آ گئی تو بھڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا ان میں کوئی تقدر تھا انہیں وقت لگ گیا اگر چاہیے کہ بلاخر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی اور وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت نور روح روحانی نور جو ہمارے اندر ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تجرا صاحب اجراک نہیں ہے وہ جو ہماری روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا اللہ نور نور ہی کمشکات المصباح فی زجاجہ اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقعی سی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے تاپ ایسے ہی ہوتے تھے ڈائفرام جو ہے وہ اس تاپ کا گویا کے فلور ہے جو ہمارے کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کے چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وحی ان دونوں کے اجتماع سے نور نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا قوقب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یقاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء یہ نور علی نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی اور خود نہیں سمجھ سکتے اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں فی بیوت نظر اللہ انتر فاوس کرفی حسم ہو ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو اس کے اوپر جو ہے خام خا تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ ترفا اس کو ہر طریقے سے ہر مانوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے وہی اس طرح حسم ہو اس میں اس کا نام لیا جائے یو سب لہو فی فیحا آسال یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی تنجیلیں روشن ہیں یہ تصویر کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی یہ جال وہ جمع مرد لات ہی تجارت والا بین ذکر اللہ کام صلاح جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے وہی تائز زکا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے یا خاتون یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزہ و ترسا رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے تتقلب و فیل قلوب و بل افسار جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی یہ یجیا ہوں ما ماحول تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی وہ یزید احمد فضلی اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے واللہ اللہ یلز کو میں شاہ بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اللہ ربنا مرمانہ منہم یہ تو مومن صادش کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اب ایک ہے بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وہ لہس الدی طب المشق مغرب اس میں رکھیے وہ ندی نہ اور جو لوگ ایمان سے دہی ہے محروم ہے کافر ہے ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہیں شراب ان جیسے ریت ہو شراب ہو بقیت ان ایک چٹل میدان میں یہ سب زمان و ماں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حکا ادا جا ہو یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم جدید ہو شعین کچھ نہیں پاتا وہاں پر اللہ اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود وفا ہو حسابہ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے بلّہ سریع الحساب اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان بلّہ نہیں ہے ایمان بالآخرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں کچھ خدمت خلق کے کام ہے اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں شراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے او کا ظلمات انفی باہر الجین یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں یا شاہ موجود اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو فوق ہی موجود اس کے اوپر ایک اور موج ہو من ہی صاحب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موت چڑھی ہوئی ہے ظلمات خوف و باز یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں اذا یدہ میں جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہ اللہ جہ لہ نور اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور اٹانا کیا ہو فما من نور تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں اندھیارے ہی اندھیارے ہیں ظلمات الباز فوق باز الم تر ان اللہ یہ سب ہو لہو من فی السماوات من الارض صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه والله علیم بما يفعلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نور کا پانچواں رکو جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل صورت اختیار کرتے ہیں جو رد عمل مختلف شکل اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر سے باد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے ایک بین بین کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے وہ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوے مونگل گئے اسی کی ایک سورہ حج میں آ چکی ہے تو اللہ سے میم الاخر سے اسی طرح یہاں اس رکو میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ مختلف اعتبار سے ہے ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا ان کی فطرتیں بھی دیکھ تھیں سالے تھیں سلیم تھی اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و زندار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے پہلے نور ال نور اور دوسرے ظلمات بازا فوق باس کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں کوئی ملبے کی دیکھی بھی نہیں ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں ظلمات بازا فوق باس اور اس کے لیے تفصیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے ایبسولوٹ ڈارکنیس کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے پر موت چڑھی ہوئی ہے ایبسلیوٹ ایبسولوٹ ڈارکنیس ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں اس نے کہا کہ پتا کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ یہ تشویش جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں اور وہ ایکچولی ڈارکنیس کا کانسیپٹ بہرحال یہ دوسری انتہا بیچ میں وہ لوگ ہیں بین بین ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے الم طرح ان اللہ یو سب لہو بن رہوبند سما واقع مرلہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تصویر کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جب بھی سما میں جو ہے تیر اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تصویر کر رہے ہیں کل تک ہوا پر ہو ہر تصویر کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی سلاد اور اپنی تصویر یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے وہ ان اللہ ہو ولا تفقہ تصویر ہوں کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصویر تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا واللہ علیم بما یفعلون اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی ولی اللہ مسیم اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے علم ترا ان اللہ یوزی صحابن کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک ان اللہ کی صحاب سما جو اللہ ہو پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے سمبا جا لو کامن پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل رکام فتر ڈالے تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان ان ان دونوں کے کے بین بین سے سے بیچ برستی ہے بارش پانی برستا ہے وہ سمائے جبال ان فیحا بن بڑا دن اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر وہی میں یہ شاہ تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں یسرف ہو امن یشا اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا یہ کاد و شنا برتے ہی یا و اور اس کی جو بجلی کی کونز ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے قلب اللہ اللہ اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو ان کا عبرت یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے خلق کل لگا بت اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز زمین کے اوپر پانی سے فمن ہوں میمشی علامت نہیں اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں یہ ریپٹائز جن کو ہم کہتے ہیں ریپٹائز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں من ہوں میمشی الاری دلین اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہوں وہ من ہوں میمشی الاربا سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے ان اللہ کل شعیب قدیب یقین تعالیٰ ہر چیز پر قابل ہے اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ صورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ رد و قدا ہوتی لیکن یہ تو چونکہ صورت نازل ہو رہی ہے سن چھ ہجری میں یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وسط ہے بالکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن چھ یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وقت کے اندر ہے یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا نقد افضل آیات مبینات ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات اللہ بھی مستقیم اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وہ یقول آمنا بلّہ ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مان لائے اللہ پر وبل رسول اور اللہ کے رسول پر واتانا اور ہم نے اطاعت قبول کی اللہ فری فریق ہوں پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹ موڑ کر جاتی ہے ممباد ظالق اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وہ ما قبل مومنین اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں ویلا دو اللہ و رسول ہی یا حکومت بین ہوں اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے یہ سورہ نصاب میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو خاص بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح جو ان کا کردار تھا جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور رسول کی طرف سے آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین نظا فریق و مل حضور تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے وہی یقل لحم الحق و الہ الم اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو اب کوئی رکاوٹ نہیں یا تو الہ خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں قلوب ہی مرم کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امر تابو یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں ہم یقافون یحیف اللہ علیہ یا یعنی انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا وہ رسول ہو اس کے رسول بل اللہ کا مضبوط نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے ایمان کی اصل حقیقت سے کیونکہ یہ محروم ہے لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے ان نما کانا قول اللہ و رسول یحکم بین جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے ماں تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے یقول سمینا یقورا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و قسم تسلیم کریں گے انما کانا کال المومنی و رسول سمینا وا بولا کہم المفل اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں وہ میں جو کہ رسول ہوں اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی کرتا ہے وہ اللہ وہ یہ تق ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقوی اختیار کرتا ہے فولا کا حب تو یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ اقسمود بلّہ جہد ایمان ہی پر وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک لیکن امرتا ہوں میں نبی اگر آپ حکم دیں گے لگن ہوں تو وہ لازمن نکل جائیں گے آپ حکم دے دیجیے ہم حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعت کی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ لوگ کرنے کا ہیں اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو اب آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کرے کہ آئیے آپ ضرور نکلیے خدا کے لیے ضرور چلیے یہ حضور کرنے والے نہیں وہ آپ سب بلّہ جہاں اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک نئی نہ بڑھتا ہوں میں نبی آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں ہم ضرور نکلیں گے وہ لا تب سے ہوں کہیے تم قسمیں مت کھاؤ تا تم معروف معروف طریقے پر اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں ان اللہ خبیروں بما تعمل یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے الرطیو اللہ واطی الرسول رسول اے نبی کہہ دیجیے اب دیکھیے نوٹ کر لیجیے سورہ نصاب میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین تین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا نمبر دو جہاد اور قتال کے لیے نکلنا نمبر تین ہجرت تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نشا میں اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے کل عطی اللہ واقع رسول کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کے اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فائن تو پھر اگر یہ پیس موڑ لے اگر تم منہ پھیرو گے اگر منہ موڑ لو گے فائن نما آ جائے ماں تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے وعلیکم ماحم مل تم اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا اللہ کے احکام پہنچا دیے ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا اب اطاعت کرنا اس کی تعمیر کرنا اس کے حکم پر چلنا اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا اور یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ وہ ادا کریں گے اور اللہ کے ہاں ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے اے دل یا محمد اے محمد عدل سے کام لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مستعفی کے ساتھ اس نے کہا وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ علم آدمی فرم یا عدل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے کوئی بات نہیں امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے یہاں کر لے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ نیکیاں ہیں ہے وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے لینا دینا وہاں ہو جائے گا ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی تو پھر تو جواب نہیں تمہاری ہو جائے گی اللہ کے یہاں ایکسپلینیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہٰذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی اپنی ذمہ داریوں کی تو یہ جماعت کی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو مباحث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہے وہ اس کے ایک دس کی حیثیت سے اس میں شامل ہے جو جماعتی زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا جماعت کا نظم ہو ایک ڈسپلن ہو ایک اللہ وجود میں آئے جو سورہ باعدہ میں دیکھ آئے ہیں بھائی حزب اللہ حب الغالب غلبہ جو ہے وہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جد اللہ علیہ جماعت جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کی وہ اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعد ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر ان پر ہم نے پھر مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر دو کل عطی اللہ الرسول فعین اور علیہ ماحول ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مصولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ رہ گے وہ ہمارا البلاب المبید اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وعد اللہ الدین السول الصالحات اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لیے تن بندھن لگانے کو تیار نہ ہوں ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائے وعد اللہ الدین امن منکم الاتل فن الارض کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا تقرف الطین اللہ قبل جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت داود کو حضرت تالود کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرطے کے ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے فن نہ انہیں لازمن خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا کمر تخلف الزی قبل نہیں جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے بلا کے لہم اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے بات باتیں مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے وہ تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کی کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے بلا یمکن لہم دین احم النظیب تضا لہم اب یہاں دیکھیے وہی لام شروع میں فعل مظاہرے سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے واضح نہایت تاکیدی واضح نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے علیم اکمل تو لکم دین وکم تو علیہ و یہ تو ہم السلام دینا یہ آئے معاہدہ میں اور تیسری بات امنا اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت آ رہی ہے ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھیے کہ پورے پانچ برس ایمرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سازش ہوئی ہے ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہب کا کوئی مشن ہے یہ ساری خبریں آتی تھیں لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے یا بدون لا یشرکون پوری شیا میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی سے کرشت جو ہے گوارا نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کوئی تو ہو رہا اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ پھٹ کیجیے ہے بھی ٹھیک بالکل مشرقانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید فی العقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے لیکن سوال یہ کہ اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے تو اس کے کیا مانی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یقون دین و کل اللہ جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا عمل توحید کی تکلیف اس وقت ہوگی یا بدون نہیں میری بندگی کریں گے لاش نکون ابھی شیا اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے محمد کفر عباد کا فولا قحم الفاف اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاطق ہیں نا انجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کہر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں ایک یہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئی اب تو یہ شخص کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے پرورٹیو نیچر کا شخص ہے تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے ومن آباد و غالب فولا احم الفاظ اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وادوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے وعدوں وادوں پر یقین نہیں ہے ومن قبر آباد غالب فولا احم الفاطقول تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور نہ ہم ہیں اس آیت کو ذہن میں رکھیے اس حدیث کا میں چاہتا ہوں کہ اس کا متن بھی آپ کو سنا دوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھ ہی کے اندر ابتدائی میں سن چھ کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھ ہی میں صلاح حدیبیہ ہو گئی انا فتح نہ فتح مبینہ گویا کہ اس آیت کا جو مستاق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن سات میں رضوائے خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی فتح عام شروع ہو جائے گا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ نما عرب کے نبین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے یہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حاکمت کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راستہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نعمان ابن مشیر سے مرضی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوت سکونت ماشاء اللہ تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنف سے نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا تم یرفا اللہ اللہ شاہ یرفا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا سم تکون و خلافت اللہ بن نبوا پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت اللہ باجر نبوا پتہ تکون ماشاء اللہ اور تکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سم یرفا اللہ شاہ یرفا پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا تکون و ملکن آبن پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاٹ کھانے والی ملوکیت سال ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا تکون و ملکن جبری پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاجے برطانیہ کے غلام تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگر کہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو بچھی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر اب یہ ہے کہ اس کے بغیر پراکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمال ہے ایک نیا عالمی استعمال ہے لیکن یہ استعمال جو ہے اس طرح سے کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا طالبی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے کہ سمت خلافت علام نبو پھر دور آئے گا خلافت علام نبوا کا سما سکت رسول اللہ صلی اللہ اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علام حاجر نبوا رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علام الحاجر نبوت کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آزاد کر دیا تھا اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارض اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیٹ دیا فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے وہ ان امتی سجب لوگوں ملک ہم یا یہ اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد الاسود سے رضی اللہ تعالیٰ کہ ہو روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبس جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بے عز عزیز اور ذلیل یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احساس ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یو توزی یادیم وہ ساج یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہے اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ بابا میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے رخ الہ بل خدا کل اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وما ارسل کا اللہ کا فتح اللہ سے بشیر و نذیرہ ویسے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انبیاء میں وما ارسل کا اللہ رحمت للعالمین اس کا بھی مفہوم یہی ہے تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو احمد بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نو انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر ان دونوں کو جوڑو تو اس کا منتقل کے نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بے کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے اور یہ ہو کر غالب کفر ببلو واقی نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو الرسول لال ترحمون رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کیونکہ روح سسول منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتری نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو گزر رہا تھا حضور کی اطاعت واطیم و زکات اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو واطیم رسول اللہ اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لا تحسب الارض یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں بابا ہوں النار ان کا ٹھکانا آگ ہے بلا بیسل مسیل اور بہت برا ٹھکانا ہے یادین الذین آمنوا الحکوم اللہ ملک اعمان حکم اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو معاشرت معاشرتی ان کے ذمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلا سائڈ سے یہ ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے دوسری طرف ہوتی ہے اس کے بالکل وسط میں پانچواں رکو ہے یہ اللہ نور السماوات وات اللہ ہی کا مشکل اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم نور ہیرے کے پھر دونوں طرف جو ہے یہ یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی الحکم ملک کا مان حکم چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور مانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں والذین لم اب الحلم اور وہ لوگ بھی کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم صلاح من رات تین اوقات دن رات کے ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وہیرہ تضا سیاب کم میرا ظہیرہ سے اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قریضہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے وہ باد صدات الشا اور نماز عشاء کے بعد سلاس اور عاطل یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں نہیں تو علیہ النا ہوں باد ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بادہ وہ یعنی وہ تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں وہ بعض علق وہ آئے جائیں گھروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں کزال کا یبین اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے بزا بلغ الفال و منکم الخلم اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق ہے کم نظیر تازی قبل نہیں تو پھر وہ بھی عزم لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ عزم لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو غزال کا یوبئی اللہ لکم آیا اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وہ اللہ علیم الحکیم اللہ علیم الحکیم ہے وہ قبائل مثال لاتی لا یزور نکاح اور وہ عورتیں تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لا یزور نکاح اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارہ رب ہو چکی ہیں پر ایسا رہنا جناح سے آبا تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہے بل يضعن ثيابهن غير متبرجات جینا لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے وہیں اس نہ خیر اللہ اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت آنکھ میں لگا رہتا ہے نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دیں واللہ اللہ العلیم العلیم اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے لہسا اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بےچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتے داروں میں ہے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے اب ان کے لیے کیا ہوگا کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی تو ان کے ذمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو عدل عامہ حرج کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ولا عدل آرج حرج اور نہ ہی کسی لگڑے پر ولا عدل مریض اور نہ بیمار پر ولا ادا الاسو سے کم نہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے انتا کم و بیوت آبائے کم کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے اور بیوت امہات کم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے اور بیوت اخوان کم اپنے بھائیوں کے گھروں سے اور بیوت اخوات کم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے اور بیوت امام کم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے اور بیوت امات کم یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے اور بیوت اخوان کم یا اپنے ماموں کے گھروں سے اور بیوت خالات کم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ماں ملکت مفاتحہ ہوں یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر کھانا پینا ہو تو کھاؤ اور صدیقے کو یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے لئے سالیہ تم جنا انتا کلو کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں انتا کلو جمین کے سب مل کر کھاؤ اور اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ اس کو خام کا بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر وہ جو ہے اس کا انتباہ کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے جو ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا اور بارہ بجے رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹی کو تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے اس میں مرد اور عورتیں جو ہے وہ مخلوط طور پہ شریک ہو جائیں معاذ اللہ یہ مراد نہیں پہلا دخل تم بیوت فصل والا انفوسے کو پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی سے کچھ مراد گھر میں رہنے والے جو ہیں تمہارے ہی میں سے ہیں تمہارے رشتے دار ہیں عزیز ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو تحیت من عند مبارک تم کا یہ یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھا لیا السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب آخری جو رکوع ہے اس کا اس سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعتی زندگی وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے ان نمل مومن الزین امن بلّہ و رسول ہی مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر و اضا خان ماہ اعلی امرین جامعین اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ذمن میں نم یزہبو حتہ یا ہو تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ کہ کوئی کہیں کھسک جائے کوئی کہیں کھسک جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں اللہ امر جامن لم یزب حتال ہو جب تک عزم نہ لے لیں ان لدین کا و رسول ہی یقین اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فروستن کا پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے رخصت مانگے لباس شان اپنی کسی عذر کی وجہ سے فاضل لمن منشم تو اجازت دے دیجیے جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جو اس وقت سپہ سالار ہے اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی ہے تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کی معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں یہ تو در حقیقت الٹی بھونس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگ دوں یہ در حقیقت وہ انداز نہیں دو اجازت تو طلب کر دی ہے تو یہ ہے کہ اجازت دے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں فاضم میں منش ہوں وسطم پھر رحم اللہ اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت دے کر جا رہے ہیں یہ خود ایک ہلکی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کمتر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے اے استفار ان کے لیے استفار کیجئے وسطرحم اللہ اور ان کے لیے اتفار کیجیے غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ایک بات البتہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ کیونکہ ہے سن چھ وہ ہے سن نو تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ وہی ہے کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہایت ہی سمجھیے ایمرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی یہ منافق منافع لہذا وہاں روکا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی اب اللہ عن کا لما دنتا نہ ہوں جو آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھل جاتی تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہم تن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں اجازت طلب کریں گے اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی قسم گئے تو معلوم ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجہ بندی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت ملے اجتماع ہے کوئی اس کی بادمت بھی نہیں کی ہے نہ بعد میں کی ہے نہ پہلے کہا کہ میں نہیں آ سکتا معلوم ہوا کہ انہیں کچھ طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم کر مت سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لیے نکلو لا رسول کا جانو بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے کچھ مجھے چاہیے مدد چاہیے تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے ادب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تصویر سے ہی بات آئے گی لا اسوا تک ان فوت نبی ولا تجہر رہو بالقول کا جہر باز قبل باز ان کا بتا تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں پر یا رب الراہ الزینہ یا تسد اللہ منکم لوازا اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درد درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ بھی رہا کھسک گئے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں یہ تسلون امن کو جو سٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازا فل یہ ذریع نظینہ یو خالف عالم رہی تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں انتسیم ہوں ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے وہ پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اور یوسی بہم عذاب العلیم یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے اللہ ان ماف استماوا تم اللہ ہو جاؤ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں قد یعلم مان علیہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کتنا ہے کتنے پانی میں ہو تمہارے ابال کیسے ہیں مان علیہ جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے وہ یوم یور علئے اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف نہ بےؤم بے اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ اللہ شعین علیم اور اللہ ہر چیز کا ہی رکھنے والا ہے یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا مکی صورتیں چودہ مدنی صرف ایک سورہ نور بارک اللہ علی و فی القرآن عظیم و نفالی ویات حکیم